www.attableek.com, the reviver of Iman.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 تجدون الناس معادن خیارهم في الجاهلیت خیارهم في الاسلام اذا فقهوا اذا فقهوا وتجدون خیار الناس في حال الشان شدهم له قراهیتا وتجدون شر الناس دلودهین الذي یاتی حاولائے بوجہ و حاولائے بوجہ حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم لوگوں کو مادن اور کان کی طرح پاؤ گے ان میں سے جو لوگ جاہلیت میں اچھے تھے اسلام میں بھی اچھے ہیں جبکہ وہ دین کی سمجھ خوب حاصل کر لیں اور حکمرانی کے معاملے میں تم ان لوگوں کو سب سے بہتر پاؤ گے جو اس کو سب سے زیادہ ناپسند کرتے ہوں گے اور تم لوگوں میں سب سے بدتر دو روخے چہرے والے ہیں کہ جو ان کے پاس جاتے ہیں تو ان کی طرح بات کرتے ہیں اور ان کے پاس جاتے ہیں تو ان کی طرح بات کرتے ہیں متفق علیہ کچھ دنوں سے ہماری باطنی قلب کی اصلاح کی باتیں چل رہی ہیں اس لیے کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صرف ہمیں نماز روزہ کا طریقہ بتانے نہیں آئے تھے کہ ہم نماز پڑھ لیں روزہ رکھ لیں اس کا یہ طریق ہے حج کا یہ طریق ہے صرف اتنا کام بتانے کے لیے نہیں آئے تھے اللہ کے حبیب تو ہمیں اپنی پوری زندگی سکھانے کے لیے تشریف لائے تھے ہمارا ظاہر ہو باطن ہو ہماری جلوت کی زندگی ہو خلوت کی زندگی ہو ہماری معاشرتی اور بیوی بچوں کے ساتھ کی زندگی ہو ہمارے دوست و احباب کے ساتھ کی زندگی ہو حضرت پوری زندگی ہمیں سکھانے کے لیے تشریف لائے تھے ایک امیر ہو تو وہ امیر کیسا ہونا چاہیے ایک معمور ہو اور رعایا ہو تو وہ رعایا کیسے ہونی چاہیے اور ایک باپ ہو تو باپ کیسا ہونا چاہیے ایک اولاد ہو تو اولاد کو اپنے باپ کے ساتھ کیا معاملہ کرنا چاہیے ایک شوہر ہے تو وہ شوہر اپنی بیوی کے ساتھ کیسا معاملہ کرے گا ایک بیوی ہے تو وہ بیوی اپنے شوہر کے ساتھ کیسا معاملہ کرے گی ایک بھائی ہے جو اپنی بہن کے ساتھ کیسا معاملہ کرے گا ایک بہن ہے جو اپنے بھائی کے ساتھ کیسا معاملہ کرے گی حضرت نے ایک دوست دوست کے ساتھ کیسا معاملہ کرے گا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں پوری زندگی بتائی ہے اور پھر حضرت نے بنیادی بات جو ایک جگہ پر ارشاد فرمائی بہت عجیب و غریب بات ہے حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ دیکھو الحلال ابین والحرام ابین حرام بھی کھلا ہوا ہے دلائل سے اللہ تعالیٰ نے اللہ کے حبیب نے حرام کو بیان کر دیا مثلا کسی کا مال لوٹ کر کھانا حرام ہے کسی بیوہ کے مال کو لے لینا حرام ہے کسی یتیم کے مال کو ہڑپ کر لینا حرام ہے زنا حرام ہے سود کی رقم کا کھانا حرام ہے یہ سارے حرام ہیں جس کو اللہ کے نبی نے کھل کر بیان کیا قرآن نے اس کو واضح طریق پر بیان کیا اچھا حلال جو چیزیں ہیں وہ بھی اللہ کے نبی نے کھول کر بیان کر دی ہے اپنی کمائی کا پیسہ حلال ہے تمہیں میراث سے صحیح طریق پر جو مال ملا ہے جس کے تم حقدار تھے وہ میراث کا مال تمہارے لیے حلال ہے تمہاری اپنی تجارت کا مال تمہارے لیے حلال ہے اسی طریقے سے تم کو کسی نے ہدیہ دیا وہ تمہارے لیے حلال ہے تمہاری بیوی تمہارے لیے حلال ہے تم اپنی بیوی کے ساتھ ہر طرح کے مسائل اپنی خواہشات کو پوری کرنے کے کر سکتے ہو حتیٰ کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا حتیٰ فی فمی امراط تیری بیوی کے منہ میں محبت کے ساتھ لقمہ دینا ظاہر سی بات ہے کہ ایک انسان کی اس میں اپنی خواہش ہی ہوگی جب اپنی بیوی کے منہ میں لقمہ دے گا لیکن فرمایا اللہ اس پر بھی تجھے صدقے کا ثواب بتا کرے گا چونکہ حلال جگہ ہے اس حلال جگہ کے اوپر انسان یہاں امام نووی رحمت اللہ علیہ نے ایک عجیب و غریب بات لکھی فرمایا معلوم ہوتا ہے کہ ایک انسان اپنی خواہشات کو حق کے راستے سے اگر پوری کرتا ہے جملہ سننا ایک انسان اپنی خواہشات کو حق کے راستے سے پوری کرتا ہے تو یاد رکھو اس میں بھی اللہ ثواب عطا کرتا ہے حالانکہ خواہش پوری کر رہا ہے لیکن حق کا راستہ ہے تو حق کے راستے سے مثلا مان لو ہمارا بچہ ہے آپ ذرا اس کی تفریح کے لیے لے کر نکلے اور صرف آپ کے دل نے یہ کہا کہ میں اس کو اس لیے تفریح کرا رہا ہوں اس کو ذرا گارڈن میں اس لیے لے گیا باغ میں اس لیے لے گیا ذرا اس کا جی خوش ہو جائے اور اس کا جی ذرا راضی ہو جائے اور مغرب کے بعد اس کو ہوم ورک کرنا ہے مدرسہ پڑھنا ہے ذرا اس کا جی اس میں لگ جائے یا میں اتوار کو ذرا تفریح کے لیے لے گیا تاکہ ہفتہ بھر وہ دین کی تعلیم اچھی طرح حاصل کرتا رہے یا اپنی ذات کو بچاتا رہے آپ کی اس نیت کی بنیاد پر اپنے بچے کو تفریح کے لیے لے جاؤ گے اللہ اس پر بھی ثواب عطا فرمائیں گے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم اسی لیے شریعت متحرہ نے لکھا ہے کہ مباہ کام جتنے بھی ہیں مباہ یعنی ایسے کام جس کو کرو تو ٹھیک ہے نہ کرو تو کوئی گناہ بھی نہیں ایسے مباہ کام میں اگر تم اچھی نیت کر لیتے ہو تو وہ مباہ کام بھی عبادت بن جاتے ہیں تم کاروبار پہ جا رہے ہو تو تمہاری نیت یہ ہے کہ حلال کمانا میرے لیے فرض ہے میری بیوی بچوں کا خرچہ پورا کرنا میرے لیے ضروری ہے میں ان کی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے حلال روزی کے لیے جا رہا ہوں آپ کا دن بھر دکان پر بیٹھنا اور کاروبار کرنا یہ ثواب کا ذریعہ ہوگا مال بھی مال بھی مل گیا کاروبار کے نتیجے میں اور اللہ نے اس نیت کے بدلے میں آپ کو ثواب بھی عطا فرما دیا اسی طرح ہر مسئلے کے اندر آپ سوچ لیں تو شریعت متحرہ میں فرمایا الحلال و بین الحرام و بین حرام بھی اللہ کے حبیب نے کھول کر بیان کر دیا حلال بھی اللہ کے حبیب نے کھول کر بیان کیا وبئی نہما اور ان دونوں کے درمیان کچھ شبہ والی چیزیں ہیں شبہ والی چیزیں کون سی ہوگی جہاں پر حلال کی دلیل بھی مل رہی ہے حرام کی دلیل بھی مل رہی ہے حلال کی دلیل بھی ہے حرام کی دلیل بھی ہے جب یہ دونوں دلیلیں جمع ہو گئی تو تم ہیلے بہانے کر کے حلال کی دلیل کو لا کر کے کھانے کی کوشش نہ کرنا حرام کی دلیل بھی تو ہے احتیاط برت لینا انشاءاللہ تمہارے احتیاط پر اللہ تمہیں تقوا نصیب کر دے گا وبئی نہ ہوما جو مشتبہ چیزوں سے جا فرمایا اس کو تقوا نصیب ہو جائے گا بہت سی مرتبہ ہمارا نفس اندر سے کچھ کہتا ہے کہ ٹھیک ہے اس راستے سے حرام ہے لیکن اس راستے سے کچھ حلال کی گنجائش بھی تو نکلتی ہے یہ ہیلے ویلے چھوڑو یہ ہیلے سب ڈھونگ ہے سب دونگ ہے مفتی سعید صاحب دامت بل تم سے کسی نے پوچھا کہ بعض مدرسوں میں زکوٰۃ کی رقم لے کر ہیلا کیا جاتا ہے تو حضرت نے بہت پیارا جواب دیا آپ نے فرمایا کہ اگر وہاں کے بچے زکوٰۃ کے مصرف ہیں بالغ بچے ہیں نابالغ نہیں بالغ بچے ہیں بالغ بچے ہیں اور وہ غریب کے بچے ہیں تو وہ مصرف ہے زکات ادا ہو جائے گی لیکن اگر وہ مدرسہ ایسا ہے کہ جہاں نابالغ بچے ہیں اور ان کے ماں باپ اپنی جگہ مالدار ہیں تو نابالغ بچوں پر ماں باپ کی مالداری ثابت ہو جاتی ہے تو نابالغ بچے جو ہیں وہ بھی مالدار میں شمار ہوں گے اب تم نے زکات لی مدرسے کے اندر اور, اور, اور غریب بچے نہیں تھے اور نابالغ بچے تھے اور جو بالک تھے ان کی بھی حیثیت تھی فرمایا آپ زکوٰۃ کی رقم لے کر کیا کرتے ہیں ہیلا کرتے ہیں دس ہزار روپے دیے اور اس کو کہا کہ تو اب جمع کرا ارے بھائی اس کو مالک بنایا تو اختیار بھی دے دو یہ کیسا اختیار کہ جمع کرا ورنہ دندے سے پھٹکاریں گے اسے کون اختیار کہتا ہے کہ جمع کرا ورنہ ہم تمہاری پٹائی کریں گے اسے کون اختیار کہتا ہے یہ ہیلا ہی یہ ہیلا نہیں ہے یہ دھونگ ہے پیسے جمع کرنے کی مفتی صاحب نے تو صاف صاف کہا ہے کہ ایسے مدرسوں میں پیسے نہ دیے جائیں اور فتح رحیمیہ کا حوالہ دیا ہے کہ حضرت مفتی عبد الرحیم صاحب لاجپوری رحمت اللہ علیہ نے فتح رحیمیہ میں یہ بات لکھی ہے اور حضرت اقدستانوی نور اللہ مرکزہ نے امداد الفتاوہ میں یہ بات لکھی ہے ان دونوں کتاب کا حوالہ دیا ہے تو بہرحال ہمیں چاہیے کہ ہم ہیلوں کے ذریعے سے مال کو حلال کرنے کی کوشش نہ کریں مفتی صاحب نے ایک واقعہ سنا چلو میں بھی وہ واقعہ سنا دوں مفتی صاحب نے سنایا ہے کہ بمبئی میں ایک ملک صاحب کسی مالدار کے پاس پہنچے چندے کے لیے انہوں نے جو کچھ دینا تھا وہ دیا پھر وہ مالدار صاحب نے ان سے کہا کہ مل صاحب جب تم آئے ہیں تو ایک مسئلہ پوچھ لو فرمایا بتائیے کیا مسئلہ ہے فرمایا تین لاکھ ہمارے پاس سود کی رقم ہے اس کا کیا طریق ہوگا کر لیں گے وہ بھی ہمیں دے دیجیے ہم راستہ نکال لیں گے کہا ہم اس کو پاک کر لیں گے کہا اچھا سود کی رقم ناپاک ہے وہ پاک ہو سکتی ہے فرمایا ہاں ہمارے پاس طریق ہے کیا طریق فرمایا غریب بچے کو ہم دس ہزار روپے بطور فیس کے دیں گے اور وہ جمع کر دے گا مدرسے کے اندر تو پہلے ناپاک تھے اب جب اس نے مالدہ غریب ہیں تو وہ مالک بن کر کے لے لیا تو اب مدرسے میں جمع کرائے گا تو وہ پاک ہو جائے گا تو مالدار صاحب بھی بڑے عقل مند تھے انہوں نے یوں کہا کہ اگر اچھا اسی ہیلے سے تم مدرسے میں پاک کر لیتے ہو تو میری دکان میں بہت سارے غریب کام کر رہے ہیں پھر میں انہی کو کیوں نہ دے دوں تاکہ پاک ہو جائے مفتی صاحب نے ان کے ذہن کو دستک وہ مالدار صاحب نے ان کے ذہن کو دستک دی ایسا نہ کرو ایسا نہ کرو بہت سے لوگ سود کی رقم کو جائز کرنے کے لیے طرح طرح کے ہیلے تلاش کرتے ہیں ایسا نہ کرو بس اگر وہ آپ کے پاس رقم آئی ہے کسی غریب کو بلا ثواب کی نیت سے دے دو بلا ثواب کی نیت کے دے دو ثواب کی نیت بھی اس کے اندر نہیں کہ ثواب کی نیت ہم کریں جو بہت غریب ہو ان کو دے دو زکوٰۃ کی رقم آئیے براہ راست غریب بیوہ یتیم مساکین جو مستحق ہیں ان کو دے دو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ الحلال ابین والحرام ابین حلال بھی واضح ہیں حرام بھی واضح ہیں ان دونوں کے درمیان کچھ شبہ والی چیزیں ہیں جس میں حلال کی دلیل بھی پائی جاتی ہے حرام کی دلیل بھی پائی جاتی ہے تو صرف حلال کی دلیل کو دیکھ کر اس کو کھانے کی کوشش نہ کرنا بلکہ حرام کی دلیل بھی تو ہے احتیاط برت لینا احتیاط برت لینا اللہ تمہیں تقوی نصیب کر دے گا میں نہیں کہہ رہا ہوں جناب نبی یہ کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں جو شبوں والی چیزوں سے بچیں گے شبے والی چیزوں سے اللہ اسے تقوا نصیب کریں گے آگے نبی علیہ السلاۃ وسلام نے ایک بہت عجیب و غریب بات ارشاد فرمائی حضرت نے ارشاد فرمایا اللہ ان لکل ملکن حما و اللہ مار مہو سنو فرماتے ہیں خوب سنو ہر بادشاہ کا ہما ہوتا ہے ہما جانتے ہو ہما کا معنی ہوتا ہے سرکاری جانوروں کو چرانے کے لیے بادشاہ کچھ زمین کو لے لیتا ہے ہمارے ہندوستان میں بھی یہ رولس ہے اور اس زمین کو گوچر کی زمین کہا جاتا ہے یہ یہ پنچایت کی زمین ہوتی ہے یہ سرکار کی زمین ہوتی ہے یہ گاؤں میں دیہاتوں میں سیتیوں میں سرکاری زمین ہوتی ہے گوچر کی زمین گوچر کا مانا گائے کو چرانے کی زمین یعنی جانوروں کو چرانے کی زمین یہ سرکاری زمین ہوتی ہے اس کو ہیما کہا جاتا ہے ہر بادشاہ سرکاری جانوروں کو چرانے کے لیے اس لیے کہ اس زمانے میں بیت المال میں جانور بھی بہت ہوتے تھے تو بیت المال کے جانوروں کے لیے آج کل بیت المال نہیں ہے تو سرکار جو ہے عام لوگوں کے چرانے کے لیے ایک زمین رکھتی ہے اللہ کے نبی نے اس سے مثال دے کر فرمایا کہ دیکھو بادشاہ ایک ہما بناتا ہے ایک زمین کوردن کر لیتا ہے کہ یہ ہماری زمین اب اس کی پڑوس میں تمہاری زمین ہے تم اپنے جانور کو جب اپنی زمین میں چراتے ہو تو بادشاہ کے بارڈر سے دور رکھنا بادشاہ کا جو بودر ہے دیوار کا اس سے تم اپنے جانور کو دور رکھنا اگر تم قریب لے آئے تو کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارا جانور سرکاری زمین میں چلا جائے تو سرکار تمہیں سزا دے گی جو بھی سزا ہوگی کہ تم سرکاری زمین میں چلے گئے اس لیے سرکار تمہیں سزا دے گی اس لیے تم اس دیوار سے بہت دور اپنے جانوروں کو رکھنا تاکہ سرکاری زمین میں نہ چلے جائیں ورنہ تم سزا کے مستحق ہو جاؤ گے اس مثال کو دے کر پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو سمجھایا کہ اللہ نے بھی اپنا ایک ہیما بنایا ایک باؤنڈری بنائی ہے اور فرمایا یہ حرام ہے ان میں نہ جانا یہ اللہ کی باؤنڈری ہے جتنے حرام کام ہے جتنے حرام کام مال کے اعتبار سے امال کے اعتبار سے فرمائی یہ سب حرام کام ہے اس کے قریب نہ جانا اپنے آپ کو بہت دور رکھنا سارے مباح کام مت کرتے رہنا اس لیے کہ ہر مباح کام کو کرو گے تو کبھی کبھی مباح تمہیں کراہت میں لے جائے گا اور کراہت تمہیں حرام میں لے جائے گا علامہ ناصر الدین ابن منیر رحمت اللہ علیہ کے شیخ علامہ کباری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو آدمی کثرت سے مکرو کام کے تو مکرو تنظیم ہے نا ہم لوگ یہی کہتے ہیں چھوٹا سا مکرو تنظیم تو ہے کر بھی لیا تم صاحب کیا ہو گیا فرمایا جو آدمی مکرو تنظیم کو بار بار کرتا ہے بار بار کرتا ہے خطرہ ہے کہ ایک دن وہ حرام میں چلا جائے گا اور فرمایا پھر مکرو تنظیم کی جو جو قباحت اور برائی ہے وہ ختم ہو جائے گی اور حرام میں چلا جائے گا پھر دن بدن دن بدن دن بدن وہ حرام ہی کرتا چلا جائے گا یہاں تک کہ خطرہ ہے کہ ایک دن ایمان نہ چلا جائے آگے فرمایا اور جو آدمی مستحب کام کو کرتا رہتا ہے مستحب کام کو کرتا رہتا ہے فرمایا اس کا مستحب کام کثرت سے جب کرتا ہے تو اس کو سنت تک لے جاتا ہے اور سنت اس کو واجب تک لے جاتی ہے اور واجب اس کو فرض تک لے جاتا ہے اور فرض اس کو اللہ کی محبت تک لے جاتا ہے بہت پیارا جملہ ارشاد فرمایا آگے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے محارم یہ اس کی باؤنڈری ہے فرمایا یہ حرام کاموں والی زمین میں نہ جانا ورنہ اللہ بھی تمہیں سزا دے گا جیسے وہاں بادشاہ سزا دیتا ہے اللہ بھی تمہیں سزا دے گا اچھا اب ان کاموں سے تم کیسے بچو گے تو تدبیر بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بتاتے ہیں تدبیر بھی کیسے اللہ نفل جسد مضبح ادا سلوحل سلوحل جسد کلو ادا فسدت فسد الجسد کلو اللہ وہی القلب اللہ فل جسد مزغا اللہ نے ہر انسان کے بدن میں گوشت کا لوتھرا رکھا ہے اللہ انفل جسد مزغا ادا سلوحت جب وہ درست چلتا ہے تو پورا جسم صحیح چلتا ہے ویدا فسدت اور جب وہ بگڑتا ہے تو پورا جسم بگڑتا ہے ویدا فسدت فسد الجسد کلو اللہ کے نبی نے فرمایا تم جانتے ہو وہ گوشت کا لوتھرا کیا ہے اللہ وہی القل وہ تمہارا دل ہے معلوم ہوتا ہے نبی علیہ السلام نے اس روایت میں ہمارے دل کو بادشاہ کی مثال سے سمجھایا کہ وہ بادشاہ ہے اور پورا جسم اس کی رعایا ہے اور بہت مشہور جملہ ہے اناس و الادین ملو کی ہم اناس الادین دین ملو کی ہم لوگ اپنے بادشاہ کے مذہب پر چلتے ہیں بادشاہ کا جو مذہب ہوتا ہے رعایا اسی مذہب پر چلتی ہے بادشاہ کی جو سوچ اندر ہوگی پورا جسم وہی کام کرے گا اگر میرا دل حسد سے بھرا ہوا ہے تو پھر میرا دماغ بھی وہی حسد والی باتوں کو سوچے گا کہ اچھا ان کو گرانے کے لیے کیا تدبیر اور کیسے ان کو گراؤں اور متاؤں نتیجہ یہ نکلے گا کہ میرا دماغ رات میں بھی سو, سو, سوتے سوتے سوچے گا نتیجہ یہ ہوگا کہ پوری رات نیند بھی نہیں آئے گی بہت سے لوگوں کو نیند نہیں آتی دوسروں کے سوچنے سے اور دوسروں کے سوچنے سے متعلق ارے میرے بھائیوں ہم دوسروں کی بدخائی کو سوچ کر اپنے جسم کو کیوں تباہ کریں اور اپنے جسم کو کیوں برباد کریں اندر میں حسد آیا دماغ میں حسد آیا اندر میں کینا آیا دماغ میں کینا آیا اندر میں بگز آیا دماغ میں بگز آیا ہاتھ پاؤں نفرتیں کرنے لگا غلط طریق سوچنے لگا اور اندر میں خوبیاں آئی تو دماغ میں بھی خوبیاں آئے گی ہم اچھا سوچنے والے بنیں گے اچھی باتوں کو سوچنے والے بنیں گے اس لیے نبی علیہ السلام نے فرمایا اپنے قلب کی اصلاح کرو تمہارا جسم ٹھیک ہو جائے گا اور اس کا بگار ہوا تو تمہارا جسم بھی بگڑ جائے گا اچھا اب اس قلب کی اصلاح کیسے ہو بزرگوں نے اس کے چار طریق لکھے ہیں پہلا طریق کسی اہل دل اہل قلب کوئی اللہ والا اس کی صحبت اختیار کرو اس کے پاس کثرت سے بیٹھو اس کی باتوں کو سنو اس لیے کہ صوفیہ کے وہاں جملہ مشہور ہے اصحبت متصرفتن و طبیعت و متصر قطن ول اخلاق و متعدیتن اصحبت و متصرفتن صحبت اپنا تصرف کر کے رہتی ہے جس کی صحبت ہم اختیار کرتے ہیں جھوتوں کے پاس بیٹھتے ہیں جھوت بولنے کا طریقہ مجھ میں بھی آتا ہے سوت کھانے والوں کے پاس بیٹھتے ہیں میرے اندر بھی سوت کا جذبہ پیدا ہوتا ہے میں دشمن کرنے والوں کے پاس بیٹھتا ہوں تو میرے اندر وہی باتیں پیدا ہوتی ہیں اب دیکھتے نہیں ہیں بعض لوگ دادا گیری کر کے بھائی ٹائپ کے بن کر حرام کا مال کماتے ہیں اس سے دوستی رکھنے والے بھی بعد میں ویسے ہی بن جاتے ہیں جیسی صحبت ویسے بنو گے صحبت متصر فتن اللہ والوں کی صحبت اختیار کریں گے تو اگر تحجد کا سلیقہ نہیں آیا کم سے کم پانچ نمازیں تو زندگی میں ضرور آ جائے گی اللہ والوں کی صحبت اختیار کرو گے تو اس صورت میں اشراق کا طریقہ تو ابھی نہیں زندہ ہوا لیکن پانچ وقت اور فجر کی نماز کا پابند تو ضرور بن جائے گا یہ یقینی بات ہے اہل دل کے پاس بیٹھنے سے اللہ والوں کے پاس بیٹھنے سے اللہ والوں کی صحبت میں بیٹھنے سے انسان کی طبیعت بنتی ہے سدھرتا ہے اس کا قلب سنور جاتا ہے جھوٹ سے اپنے آپ کو بچانے لگتا ہے قزب سے حسد سے بغض سے اپنے آپ کو بچانے لگتا ہے تو اللہ والوں کی صحبت کسی نہ کسی بزرگ کے پاس اپنے آپ کو لگا دو جوڑ دو ان سے تاکہ ان کی برکت سے ہماری بھی اصلاح ہو جائے نمبر دو اگر کوئی اللہ والے کے پاس آپ کو جانے کا موقع نہیں ملتا تو اللہ والوں کی زندگی پڑھو نیک لوگوں کی زندگی پڑھو صالحین کی زندگی پڑھو ہمارے اکابر کی زندگی پڑھو حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی پڑھو حضرت جی مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی پڑھو حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی پڑھو حکیم الامت حضرت اقدستانوی حضرت گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی پڑھو حضرت گنگوئی نور اللہ مرکز ہوں آخری زندگی میں نابینا ہو گئے تھے لوگوں کے خطوط بہت آتے تھے حضرت پر ان میں خاص طور پر اس ایک طبقے کے خطوط بھی بہت آتے تھے جو حضرت کو کفر کا فتویٰ دیتے تھے جن کا تعلق جو ہے بدت وغیرہ سے تھا وہ حضرت کو خط لکھ کر گالیاں لکھتے رہتے تھے گالیاں لکھتے رہتے تھے جب تک حضرت کی بینائی تھی حضرت خود ہی پل لیتے تھے لیکن جب آپ کی بینائی چلی گئی نابینا ہو گئے تو آپ کے خادی میں خاص شاگرد خاص حضرت مولانا یحییٰ صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو ہمارے حضرت شیخ حضرت مولانا محمد زکریہ صاحب کاندلوی سم المہاجر المدنی نور اللہ مرکزہ کے والد صاحب ہیں فضائل اعمال میں آپ نے حضرت مولانا یحییٰ صاحب کا بار بار تذکرہ حضرت شیخ فرماتے میرے والد صاحب یہ فرماتے ہیں حضرت مولانا یحییٰ صاحب رحمۃ اللہ علیہ حضرت گنگوہی کی داغ دیکھتے تھے اور سناتے تھے اب جب ان لوگوں کے خطوط آتے تھے جو اہل بدت ہیں تو وہ تو گالیوں ہی سے بھرے ہوئے ہوتے تھے تو ان خطوں کو ایک طرف رکھ دیتے تھے وہ نہیں سناتے تھے حضرت گنگوئی نے فرمایا ایک مرتبہ ارے مولی یاہیا ہمارے دوستوں کے خطوط نہیں آتے ہیں اللہ اکبر ہمارے دوستوں کے خطوط نہیں آ رہے فرمایا حضرت بہت آ رہے ہیں لیکن میں پڑھ کر نہیں سناتا ہوں آپ کو کہیں آپ کو تکلیف نہ ہو حضرت نے فرمایا کوئی ایک خط بھی نہ چھوڑو ان کے خطوط بھی مجھ کو سنا فرمایا حضرت اس میں گالیاں آپ کو تکلیف ہوگی فرمایا نہیں نہیں شاید میری اصلاح کی کوئی بات بھی اس میں لکھی ہو میں اپنی تربیت کروں اور مرتے وقت مجھے کلمہ نصیب ہو جائے یہ یہ ہمارے اکابر کی زندگی ہے کہ جو اپنے دشمن کی طرف سے آنے والے خطوط میں بھی خوبیاں تلاش کرتے تھے اور ہمارا حال یہ ہے کہ ہم خوبیوں والوں میں ہم عیب تلاش کرتے ہیں خوبیوں کے بجائے ہم عیب تلاش کرتے اور ہمارے اکابر عیب والوں میں بھی خوبیاں اور ہنر تلاش کیا کرتے تھے کہ ہمیں کوئی ہنر مل جائے ہمیں کوئی خوبی کی بات مل جائے تاکہ ہم اپنی زندگی کی اصلاح کر لیں میرے بھائیوں اس لیے فرمایا یا تو اہل اللہ کی صحبت اختیار کرو اور اللہ والوں کی صحبت آپ کو نہیں مل رہی ہے تو کم سے کم اپنے اکابر کی زندگی پڑھو ان کی زندگیوں سے بھی ہماری زندگیوں میں چینجنگ آ جائے گا بدلاو آ جائے گا تقوا اور ورا پیدا ہوگا پرہیزگاری پیدا ہوگی تیسرا کام بزرگوں نے لکھا ہے فرمایا کثرت سے کلمہ شریف پڑھو کثرت سے کلمہ شریف لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ اور ہر پچیس تیس مرتبہ پر لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ خوب پڑھو کثرت سے کلمہ شریف پڑھو لا الہ الا اللہ فرمایا جتنا زیادہ یہ کلمہ شریف پڑھو گے اللہ کی محبت پیدا ہوگی اور جب اللہ کی محبت پیدا ہوگی تو اللہ ہمارے دل کو اپنے نور سے مالا مال کر دے گا اس لیے بھائی کثرت سے کلمہ شریف پڑھو میں تحدیث نعمت کے طور پر خیر میں کیا میں تو ایک معمولی سا طالب علم ہوں لیکن بطور تحدیث نعمت میں کہتا ہوں میرا معمول ہے روزانہ ایک ہزار مرتبہ صبح کو کلمہ شریف پڑھنے کا ایک ہزار مرتبہ بہرحال میرے بھائیوں کلمہ شریف کا ورد کرو خوب کثرت سے کلمہ شریف پڑھو اس کی برکت سے اللہ ہمارے قلب کو منور کرے گا نور سے بھر دے گا اور جب قلب منور ہوگا تو اس دل کے اندر اچھی سوچیں آئے گی غلط سوچوں سے ہماری حفاظت ہو جائے گی اور چوتھا کام کثرت سے درو شریف پڑھو خوب درو شریف پڑھو اس لیے کہ جب درو شریف پڑھیں گے تو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت پیدا ہوگی اور حضرت کی محبت کی بنیاد پر بھی ہمارا قلب جو ہے نبی کی اتباع کی طرف چل پڑے گا اور جب اتباع نبوی پر چلے گا تو برائیوں سے ہماری حفاظت ہو جائے گی یہ چار کام اپنے قلب کی اصلاح کے لیے ہیں اہل اہل دل سے اللہ والوں سے تعلق رکھو نہیں تو ان کی زندگیاں پڑھو کلمہ شریف کا ورد خوب کرو درو شریف کثرت سے پڑھو اس کی بنیاد پر ہمارے قلوب کی اصلاح ہو جاتی ہے اللہ ہم تمام کو اپنے اپنے دلوں کی اصلاح کی توفیق عطا فرمائے میں نے میرے جسم کو سجانے کے لیے بہت زیادہ جو ہے اہتمام کیا ہے کہ میرا جسم سور جائے میرا جسم سور جائے لیکن افسوس سد افسوس اپنی روح کو سجانے کے لیے ہم کوئی فکر نہیں کرتے ایک جسم بیمار پڑتا ہے تو یہ ڈاکٹر فلاں ڈاکٹر فلاں ڈاکٹر فلاں ڈاکٹر دنیا بھر کے ڈاکٹر یہاں تک کہ بمبئی تک مدراس تک بنگلور تک اور بس چلے تو جرمنی تک امریکہ تک ہم اپنے جسم کے لیے دوڑتے ہیں جو جسم ایک نہ ایک دن جو ہے مٹی میں جا کر مٹی بننے والا ہے کیڑے کھانے والے ہیں فتنے والا ہے ہم اس کے لیے تو دور دور تک گئے اور جو قلب قبر میں جانے کے بعد بھی جو روح قبر میں جانے کے بعد بھی مرنے والی نہیں ہے ہمیشہ زندہ رہنے والی ہے اور حشر میں اس پر فیصلے ہونے والے ہیں یا تو جنت کا یا جہنم کا اور اللہ نے اگر یوں کہا جس وقت وہ اعلان کرے گا قیامت میں ومتا ایوہ مجرمون ومتا اليوم اوہل مجرمون قیامت میں اس رب کا یہ اعلان ہوگا اے مجرموں الگ ہو جاؤ میرے نیک بندوں سے الگ ہو جاؤ اللہ بچائے کہیں ہمیں چھانٹ چھانٹ کر ان مجرموں میں داخل نہ کر دیا جائے تو یہ روح تو قبر میں بھی زندہ حشر میں بھی زندہ آخرت میں بھی زندہ ہر جگہ اس کی زندگی ہے اس روح کو سجانے کے لیے ہم کچھ نہیں کر رہے اس روح کو سجانے کے لیے ہم نے کوئی عمل ہی نہیں کیا ہے جو کچھ ہم نے سجایا وہ اس جسم کو سجایا اس کی راحت کے لیے شاندار مکان اس کی راحت کے لیے میں نے اے سی لگایا اس کی راحت کے لیے تمام چیزوں کو لگایا لیکن میرے روح کی بناوٹ کے لیے میں نے کچھ بھی نہیں کیا اللہ کرے ہم اپنی روح کے سجاوٹ والے بن جائیں ہمارے بزرگوں نے حضرت حکیم علمت حضرت عبدستانوی رحمت اللہ علیہ نے ایک بہت پیاری مثال سے سمجھایا فرمایا تیرا کھانے کا ذائقہ بدل جاتا ہے کھانے کا ٹیسٹ بدل جاتا ہے بخار کی وجہ سے بیماری کی وجہ سے تو تو پچاس ڈاکٹروں کے پاس گھومتا ہے میرا کھانے کا ذائقہ بدل گیا ڈاکٹر صاحب کوئی دوائی دے دیجئے تاکہ کھانے کا ذرا ٹیسٹ آئے لذت نہیں آ رہی ہے مجھے کھانے کے اندر ٹیسٹ نہیں آ رہا ہے کھانا اتر تو رہا ہے پیٹ میں لیکن لذت نہیں آ رہی ہے مزہ نہیں آ رہا ہے فرمایا کھانا پیٹ میں جا رہا صرف لذت نہیں آ رہی ہے اس پر تو ہزاروں روپے خرچ کر کے ڈاکٹروں سے دوا لیتا ہے فرمایا پچپن سال اور سات سال کی زندگی ہو گئی ایک سجدے میں ابھی تک لذت نہیں آئی لیکن کسی اللہ والے کے پاس نہیں گئے کہ ہمیں نماز میں لذت نہیں آ رہی ہے ہمیں کوئی طریقہ بتا دیجئے کہ ہماری نمازوں میں لذت پیدا ہو جائے ہمارے سجدوں میں لذت پیدا ہو جائے ہمارے قیام میں لذت پیدا ہو جائے ہماری تلاوت میں لذت پیدا ہو جائے ہمیں اللہ کی یادوں میں محبت شاہ فضل حق گنج مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ حکیم علمت حضرت ابدستان بھی رحمۃ اللہ علیہ شاہ صاحب کی خدمت میں پہنچے تو ایک مرتبہ فرمایا اشرف علی تجھے کیا بتاؤں میں جب قرآن پڑھتا ہوں نماز میں تو ایسا مجھے معلوم ہوتا ہے کہ میری زبان پر کسی نے گنے کا رس ڈال دیا کیسی لذت ان کو آتی ہوگی کیسی لذت ان کو آتی ہوگی یہی وہ صاحب کرام کی زندگیوں کو آپ پڑھیں کہ جب قرآن شروع کرتے تھے تو چھوڑنے کا نام نہیں لیتے تھے ابو داؤد شریف میں ایک روایت ہے ایک صحابی تشریف لائے رات میں اور اپنی بیوی سے دور سفر سے آئے تھے ابھی تو عشاء کی نماز کے بعد گھر میں گئے اپنی بیوی سے کہا اجازت ہو یقیناً تیرا حق ہے رات میں میں بہت دنوں کے بعد آیا ہوں اگر اجازت ہو تو دو رکعت پہلے نماز پڑھ لو ذرا اللہ کا شکرانہ ادا کر لو اس کے بعد میں تجھ سے ملتا ہوں فرمائی اجازت ہے بیوی کو کیا پتا کہ کتنی دیر نماز پڑھیں گے انہوں نے جو نماز شروع کی تو فجر کی اذان ہو گئی ابو ابوداؤ شریف میں روایت ہے انہوں نے فجر پڑی اور فرمایا معاف کرنا فرمایا میں تو انتظار کرتی رہی چار پائی پر تم ابھی آؤ گے ابھی آؤ گے فرمایا قرآن میں اللہ کے ساتھ جی اتنا لگ گیا کہ مجھے پتا ہی نہیں چلا کہ رات کہاں جا رہی ہے ہمیں تو اپنی چار رکعت مختصر فرض میں بھی اللہ کے ساتھ جی نہیں لگتا ہے ہمارا جی تو مختصر چار رکعت میں بھی نہیں لگتا ہے لیکن ہم کبھی کسی اللہ والے کے پاس نہیں جاتے کہ کوئی علاج بتا دیجئے مجھے اللہ سے جی کیسے لگے میری نماز میں جی کیسے لگے اللہ کرے ہم اپنے روح کو سجانے والے بنے روح کی تربیت کرنے والے بنے اللہ کی مرضی کے مطابق روح کو چلانے والے بنے تو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ظاہر کی اصلاح باطن کی اصلاح ان تمام مسائل کے لیے تشریف لائے تھے اس لیے یہ ساری باتیں دو تین ہفتے سے جو چل رہی ہے وہ باطن کی اصلاح کے سلسلے میں چل رہی ہے اسی میں آج جو روایت ہے حضرت ابو حریرا رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تجید النا معادن فرمایا تم لوگوں کو پاؤ گے کہ کان ہے مائن جس کو ہم مائن بولتے ہیں سب مائن ہے یہ خیار فل جاہلیت خیار ہوم فل اسلام جو دور کفر میں دور جاہلیت یہ دور کفر اور دور جاہلیت تو اللہ کے نبی نے اس لیے فرمایا کہ اس زمانے میں لوگ کفر ہی سے اسلام لاتے تھے اس لیے حضرت نے فرمایا ورنہ حضرت کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ تمام لوگ ایک مائن ہے کان ہے خیر کی کان ہے خیر بھری ہوئی ہے لیکن افسوس ہوتا کیا ہے کہ اس پر غلط محنت جب چلتی ہے تو اندر کی خیر دب جاتی ہے جس کی یہ کان ہے جس کا یہ مائن ہے جس کا یہ مادن ہے وہ خیر دب جاتی ہے اور غلط دوستوں کی بنیاد پر شر اوپر آ جاتا ہے آگے فرمایا وہ تجدون خیال اناس بحاد شام اشد ہم لہو کراہی یتن و تجدون شر اناس فرمایا تم امت میں بدترین لوگ ان کو پاؤ گے اصل یہ بتانا امت میں بدترین لوگ ان کو پاؤ گے جو زی وزین ہو زی وزین کا مانا آپ کے پاس آئے تو آپ کی تعریف ان کی برائی اور ان کے پاس گئے تو ان کی تعریف ان کی برائی ان کے پاس ان کی اپنا الو سیدھا کرنا جس کو بولتے ہیں مکھن پالیسی کرنا مکھن لگا کر کے باتیں کرنا جو بریڈ پر مکھن لگا کر کے کھاتے ہیں اسی طریقے سے کچھ لوگ اپنا پیٹ پالنے کے لیے اور اپنا الو سیدھا کرنے کے لیے ان کے پاس گئے تو ان کی تعریف اور دوسروں کی برائی ان کے پاس گئے تو ان کی تعریف اور ان کی برائی اللہ کے نبی فرماتے میری امت میں بدترین انسان وہ ہے جو اس طرح کا کام کرتا ہے بھائی کیا ضرورت پڑی یہ تھی کہ آپ ان کی تعریف کر رہے ہیں لیکن دوسروں کی برائی کی کیا ضرورت پڑی ہمیں اور دوسروں کی برائی کر کے وہ ہمیں کیا دے دے گا اگر اس نے دیا بھی مجھ کو چلو ان کے دشمن کی میں نے برائی کی اور ان کے دشمن کی برائی کرنے کی وجہ سے وہ مجھے دے گا ہزار روپے دے گا دو ہزار روپے دے گا تین ہزار روپے دے گا پانچ ہزار روپے دے گا کیا پانچ ہزار سے میری زندگی پوری ہو جائے گی لیکن کتنے بڑے گناہ میں ہم مبتلا ہو جاتے ہیں اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ بدترین گناہ ہے دوسری روایت میں ارشاد فرماتے ہیں ان محمد ابن زید ان ناسن رضی عمر رضی اللہ تعالیٰ ان ند خلا اللہ خلاف ادا خرد قلنا نعد هذا نفاقا على حد رسول اللہ علیہ وسلم عبداللہ ابن عمر سے پوچھا گیا کہ حضرت ہم بادشاہ کے پاس جاتے ہیں تو ان کے فیور کی باتیں کرتے ہیں اور جب باہر نکلتے ہیں تو ان کے خلاف باتیں کرتے ہیں تو اللہ عبداللہ ابن عمر نے فرمایا حضور کے زمانے میں ایسے آدمی کو ہم منافق کہتے تھے کہ سامنے جاوے تو اور بات باہر نکلے تو اور بات آج کل ایسا ہی ہو رہا ہے کہ آپ کے سامنے آئیں گے آپ کی بڑی تعریف کریں گے اور باہر نکل کر کہیں گے آپ اپنوں کو تو اپنا مقصد حاصل کرنا تھا سامنے تعریف ہے باہر نکل کر برائیاں ہیں اس عادت سے بہت پرہیز کرنا چاہیے اور یہ سب جھوٹی سچی باتوں کو ہمیں جس طرح چاہے بولنا نہیں چاہیے اسی لیے منافقوں کی نشانی میں بیان کیا گیا عبداللہ ابن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال اربع من کن فی کان منافقا خالصا ومن کانت فی خصلت منہن کانت فی خصلت من نفاق حتی یدعہ اذا تمن خان ویدہ حدث قدب ویدہ آہد غدر ویدہ خاصم فجرہ فرمایا جس میں چار نشانیاں پائی جائیں وہ منافق ہے نبی علیہ السلام فرماتے وہ منافق ہے کیا وہ چار نشانیاں اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا جب اس کے پاس امانت رکھی جائیں تو خیانت کرے مال کی امانت باتوں کی امانت ہم نے پرائیویٹ میں کوئی بات کہی اب آپ نے راز فاش کر دیا تو امانت فاش کرنے والا جس نے امانت میں خیانت کرنے کو عادت بنا لی مومن ہے لیکن مومن منافق ہوگا وہ منافق والی شان اس میں آ گئی دوسرا عمل وہی حد سکبا جب بھی بات کرے تو جھوٹ بولے بس جھوٹ بولنے کو عادت بنا لیا ایک روایت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایک آدمی سچ بولتا ہے ہمیشہ سچ بولتا ہے ہمیشہ سچ بولتا ہے کیسے ہی حالات آ جائے لیکن جھوٹ نہیں بولتا اللہ کے نبی فرماتے ہیں اللہ اس کو صدیق کی فہرست میں لکھ دیتا ہے صدیق کا مقام اور ایک آدمی جھوٹ بولتا ہے بولتا رہتا ہے بولتا رہتا ہے کاروبار میں جھوٹ فلاں میں جھوٹ فلاں میں جھوٹ اور یہ جب سے موبائل آئے تب تو جھوٹ کی دنیا چل پڑی ہے ہر وقت جھوٹ جھوٹ اس کے اوپر چلتا ہی رہتا ہے واٹس ایپ پر دیکھو تو جھوٹ باتوں میں دیکھو تو جھوٹ بہرحال جھوٹی چیزیں ہی چلتی رہتی ہے تو جو آدمی ہر وقت جھوٹ بولتا رہتا ہے اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ایک وقت آتا ہے کہ اللہ اس کو جھوٹوں کے ایمان میں لکھ دیتے کہ جھوٹوں کا امام ہے اور اس کی بہت بڑی وعید ہے اسی لیے روایت میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تین آدمیوں کی بڑی سخت وعید ہے ایک وہ آدمی جس نے جوتے خواب بیان کیے کوئی بھی نبی سے متعلق ہو یا اور جوتے خواب جیسے آج کل لوگ بناوٹ کر کے ایسے خواب بولتے ہیں ہم نے یوں دیکھا یوں دیکھا فرمایا اس کا عذاب یہ ہوگا کہ قیامت کے دن اس کو جو کے دو دانے دیے جائیں گے جو جو ہوتا ہے نا وہ جوار سے بھی چھوٹا ہوتا ہے ہمارے وہاں جو جوار ہوتی ہے اس سے بھی چھوٹے دانے ہوتے ہیں یہ دو دانے یوں دیے جائیں گے اور اللہ کہے گا ان دونوں میں گرا لگاؤ گانٹ لگاؤ اب اس میں کیسے گانٹ لگائے گا فرمایا وہ گانٹ نہیں لگا سکتا ہے اللہ کہیں گے جب تک گانٹ نہ لگے جہنم میں رہو جوتے خواب سے پرہیز کرو یہ جوتا خواب بیان کر کے کیا میں ولی اللہ میں شمار ہو جاؤں گا اور میں اللہ کا ولی بن جاؤں گا اور لوگ مجھے اللہ کا میں نے اس سے پہلے بھی کہا تھا یاد رکھو عزت کیا چیز ہے عزت لوگوں کے خیالات ہے آپ نے مجھے اچھا سمجھا یہ میرے لیے عزت ہو گئی جو چیز جس عزت کا تعلق لوگوں کے خیالات سے ہو بھلا اس عزت پر میں فخر کیسے کروں اس لیے کہ آج خیال اچھا ہے کل کو بدل بھی جائے گا اس پر ہم کیسے فخر کر سکتے ہیں تو جھوٹے خوابوں کے ذریعے سے اپنی ولایت کو نہ بیان کرو بھائی کوئی بھی چیز ہو اللہ کو حاضر نازر رکھو دوسرا کام جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس پر بڑی سخت وعید ہے وہ یہ ہے کہ یہ جھوٹ بولنا بات بات میں جھوٹ بولنا بات بات میں جھوٹ بولنا فرمایا اس کا عذاب یہ ہے کہ اللہ اس کو امام القزاد میں جھوتوں کے سردار میں لکھ دیں گے اور تیسری بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی فرمایا کہ جو بلا ضرورت تصویریں کھینچتا ہے یا کھنچواتا ہے بلا ضرورت ضرورت ہے سرکاری دفاتر میں آدھار کارڈ بنانا ہے الیکشن کارڈ بنانا ہے یا اور جتنے سرکاری کاغذات میں ضرورت ہے وہاں بالکل شریعت نے اجازت دی ہے بلا ضرورت شوقیہ تصویریں جو آج کل ایک فیشن بنی ہوئی ہے تصویروں کی ایک فیشن بنی ہوئی ہے یہ شوقیہ تصویریں اور عوام کا کیا کہنا خواص بھی اس میں مبتلا ہے عوام تو عوام خواص بھی اس میں مبتلا ہے یہ شوقیہ تصویریں جو کھچواتے ہیں قیامت کے دن اس کا عذاب سنو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کہے گا آئیو ما خلق تم جس کو تم نے بنایا تھا اس میں تم ہی جان ڈالو اور بندہ جان نہیں ڈال سکے گا روح نہیں ڈال سکے گا فرمایا جب تک تو روح نہ ڈال سکے جہنم کی آگ میں ترستا رہے یہ تین کاموں پر بڑا سخت عذاب بیان کیا فرما ادا ادا ان خانہ امانت رکھیں تو خیانت کریں حد س قدر جب بھی بات کریں تو جھوٹ بولے ویدا دا آحد غدرا اور جب بھی احد کرے تو پورا نہ کرے غداری کرے اس میں علماء نے مسئلہ لکھا ہے کہ آپ نے کسی کو وعدہ کیا اور اس وقت بالکل آپ کے وعدہ پورا کرنے کی نیت تھی مثلا ایک آدمی کو آپ نے کہا کہ اچھا بھائی پندرہ دن کے مہینے کے بعد دو مہینے کے بعد ہم آپ کو دو ہزار روپے دیں گے وعدہ کیا اور بالکل آپ کے دل میں نیت تھی کہ جب آئیں گے تو ہم ان کی مدد کریں گے لیکن اتفاق کے جب وہ وقت آیا تو اس وقت پر اب آپ کے پاس پیسے نہیں ہے مجبوری ہے آپ کی اس مجبوری کی بنیاد پر اگر تم نے منع کر دیا یہ اس حدیث کی وعید میں داخل نہیں ہے اس لیے کہ اس کی تو پورا کرنے کی نیت تھی وقت پر نہ ہو سکا اس لیے منع کیا یہ اس سے متعلق ہے کہ جب کسی نے مطالبہ رکھا آپ نے اس وقت اس کو کہا اچھا ہم آپ کو دیں گے اور دل میں اسی وقت یہ نیت تھی کہ ترخانے کے لیے اس کو کہہ دو نے ابھی نکال دو ترخانے کے لیے ہٹانے کے لیے ابھی ایسا وعدہ کر تو دینا وینا تو ہے ہی نہیں پھر بعد میں مانگے گا تو دیکھ لیں گے جب پہلے ہی دن آپ کی یہ نیت ہو تو یہ پھر منافق کی نشانی میں شمار ہوگا وہی دا غدرا وہی دا خاصم فجرا اور جب بھی لڑائی ہو تو گالی گلوز بولے جب بھی لڑائی ہو تو برا بھلا بولے جب بھی لڑائی ہو تو بیکار کی باتیں اپنی زبان سے بولے جس میں یہ چار نشانیاں پائی جاتی ہے وہ مومن ہے لیکن ایسا مومن ہے کہ جس میں منافق کی نشانیاں بھی پائی جا رہی ہے گویا مومن منافق ہو گیا اللہ تعالیٰ ان برائیوں سے اور اس طرح کی خباستوں سے اور اس طرح کے باطنی امراض سے اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک بہت لمبا خواب ہے قریباً دو دھائی صفحے کا ہے جس کے اندر اللہ کے نبی علیہ السلام معراج منامی میں تشریف لے گئے تھے یعنی جسد مبارک تو آپ کا بستر پر رہا آپ کی روح مبارک کو لے کر کے جبریل چلے تھے اور میکائل چلے تھے اور کچھ نظارے دکھائے گئے تھے آپ کو کچھ باتیں بتائی گئی تھی فلاں بات فلاں بات اس کو دیکھو اس کو دیکھو سب عذاب بتائے گئے تھے پھر جنت بتائی گئی تھی پھر جنت کے کچھ مقامات بتائے گئے تھے پھر یہ عذاب کیوں ہوگا اس کی تعبیر دی جبریل امین نے کہ آپ کی امت یہ کام کرے گی تو یہ عذاب ہوگا یہ کام کرے گی یہ عذاب ہوگا تو مختلف عذابوں کی تعبیر بیان فرمائی کہ ان گناہوں کی بنیاد پر آپ کی امت کو عذاب ہوگا چونکہ لمبی روایت ہے اس لیے ان اللہ تعالی اگلی منگل کو تو شاید میرا سفر ہوگا میں نہیں ہوں دو منگل تک نہیں ہوں اس کے بعد جب حاضری ہوگی تو ہم اس مکمل روایت کو تاکہ اللہ تعالیٰ اس طرح کی باتوں کو سن کر ہمیں اپنے قلب کی اصلاح کی توفیق عطا فرمائے اپنے اپنے دل کو بنانے کی توفیق عطا فرمائے میرے بھائیوں کچھ بنو کچھ ہم اپنے دل کو بنائیں کب تک ہم بغاوت نبوت میں چلتے رہیں گے کب تک ہم نبی کی بغاوت میں اور اللہ کی بغاوت میں اور قرآن کی بغاوت میں ہم کب تک چلتے رہیں گے کب تک یہ زندگی ایسی ہم گزارتے رہیں گے کہ جس زندگی میں ہمیں نہ اللہ کا پتہ نہ اللہ کی فکر نہ اللہ کی رضا کی فکر نہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا کی فکر اس لیے اپنی زندگی کو اصلاح والی زندگی بنانا چاہیے اگر ہماری زندگی اصلاح والی تربیت والی حضرت شاہ عبد العزیز صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ایک عجیب بات لکھی ہے شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہماری روح جو ہے وہ دن صبح کو جب بندہ اٹھتا ہے تو روح بہت پریشان ہوتی ہے کہ اللہ اب یہ جمیلوں میں چلے گا اور تیری یادوں سے میں غافر رہوں گی اس لیے کہ ہر وقت یہ تو اپنے ہی جمیلوں میں چلتا رہے گا شام ہو گئی اور جب آدمی گھر پہ آتا ہے تو روح کہتی ہے اللہ اب یہ کچھ سوئے گا تو میں تیری طرف متوجہ ہو جاؤں گی چونکہ آسمان سے آئی ہے نا روح تو اس کی توجہ اوپر ہی کی طرف چلتی ہے ایک عجیب و غریب بات علامہ ابن حبان اللہ علیہ نے نقل فرمائی آج ہی بخاری شریف کے سبق میں وہ روایت گزری نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان نمین مسل کل مو کما کال وسلم فحدسونی ماہیا اللہ کے حبیب نے صحابہ کرام کو پوچھا کہ درختوں میں ایک درخت ایسا ہے کہ اس کی مثال مومن کی طرح ہے یعنی اس درخت کی مثال جو ہے وہ مومن کے اندر بھی وہ شان پائی جاتی ہے اس درخت میں بھی وہ پائی بتاؤ وہ کون سا درخت ہے تو صاحب کرام کا ذہن جنگل کے درختوں کی طرف سوچنے لگا کہ کون سا ہوگا کون سا ہوگا کوئی جواب نہیں صحابہ سے بیان بن پایا تو حضرات صحابہ نے فرمایا یا رسول اللہ آپ ہی بیان فرما دیجئے وہ کون سا درخت ہے حضرت نے فرمایا النخلا کھجور کا درخت اب مومن کی مثال اور کھجور کے اندر کیا مناسبت کیا ہے دونوں میں بعض علماء نے تو مناسبت یہ بیان فرمائی کہ کھجور کے درخت کی ہر چیز کام میں آتی ہے اس کے جڑ کے اندر سے گودا نکلتا ہے بہت ملائم ہوتا ہے بالائی کی طرح وہ کھانے کے کام میں اس کا جو ستون ہے وہ مکان بنانے کے کام میں آتا ہے اگر اس کو کاٹ دیا جائے تو مکان بنانے کے کام میں عرب اس سے مکان بناتے تھے اس کے پتے جو ہیں وہ چھت بنانے کے کام میں آتے ہیں اس کا فل جو ہے کھجور وہ ہمارے کھانے کے کام میں آتا ہے اس کی گتلیاں جو ہیں وہ عرب پیس کر کے اونٹوں کو کھلاتے تھے اور اب تو ماشاءاللہ انسان بھی کھانے لگے اس لیے کہ سائنس والوں نے بتایا کہ اجوا کھجور کی گتلیوں کے اندر ایک تاثیر رکھی ہے اگر اجوا کھجور کی گتلیوں کو پیس کر روزانہ تھوڑا تھوڑا پھاکا جائے تو ڈائبٹیز کی بیماری کم ہو جاتی ہے تو اب تو انسان بھی کھانے لگے ہیں اس کو بہرحال کھجور کے درخت کی ہر چیز کام میں آتی ہے فرمائے اسی طرح مومن اپنے کال سے بھی لوگوں کے کام میں آتا ہے اپنے فعل اور عمل سے بھی لوگوں کے کام میں آتا ہے کبھی اپنی زبان سے مدد کرتا ہے کبھی اپنے ہاتھ سے مدد کرتا ہے کبھی اپنے پیسوں سے مدد کرتا ہے صحت میں بھی کام میں آتا ہے مرض میں بھی کام میں آتا ہے ضعیفی میں بھی کام میں آتا ہے جوانی میں بھی کام میں آتا ہے عورت بھی کام میں آتی ہے مرد بھی کام میں آ تو جیسے درخت کھجور کا اس کی ہر چیز کام میں آتی ہے اسی طرح مومن کی شان یہ ہے کہ یہ ہر طرح پر اپنے بھائی کے کام میں آتا ہے اور ابن حبان رحمۃ اللہ علیہ نے ایک اور بات بیان فرمائی جو مجھے ذکر کرنا تھا ابن حبان رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے مومن کی مثال جو کھجور کے درخت سے دی اس کی وجہ یہ ہے فرمایا کہ قرآن کریم کے اندر اللہ تعالیٰ نے یوں فرمایا ہے کھجور کے درخت کے سلسلے میں اور کلمہ طیبہ کے سلسلے میں کلمتن طیبتن کشجرتن کلمتن طیبتن طیبن اسبحا ثابت وفر و حافظ سما فرمایا کہ جیسے کھجور کا درخت زمین کے نیچے ہے جل لگی ہوئی لیکن آسمان کی طرف بلند ہوتا ہے لمبا ہوتا ہے فرمائے اسی طرح مومن پیدا تو ہوا زمین سے اس کا جسم تیار ہوا زمین سے لیکن اس کے ایمان اور اعمال کی وجہ سے یہ نوری بن جاتا ہے اور سماوی بن جاتا ہے حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ اس کو اپنا مقرب بنا لیتے ہیں تو جب انسان گھر پہ آتا ہے تو گھر پہ آنے کے بعد اب اس کی روح کہتی ہے چلو اب مجھے موقع ملے گا لیکن گھر پہ آیا تو بیوی بچوں میں مشغول ہو گیا روح کہنے لگی اللہ اکبر ابھی یہ تو اپنے بیوی بچوں میں مشغول ہوا اچھا عشاء کے بعد ہوئی بچے سو گئے تو سوچنے لگی روح کہ چلو اب میں اللہ کی طرف متوجہ ہو جاؤں گی اتنے میں ہوا یہ کہ بیوی کے ساتھ مشغول ہو گیا تو ایک لمبی رات گزر گئی بیوی کے ساتھ مشغولیت کے اندر روح اندر سے تڑپتی رہی کہ میں پندرہ سترہ بیس گھنٹے سے اپنے رب سے خلوت کرنا چاہتی ہوں لیکن تو ہے کہ اپنے جھمیلوں میں پڑا ہوا ہے اور اللہ کی طرف میں متوجہ نہیں ہوتی اتنے میں یہ سوتا ہے اور سونے کے درمیان خیالات میں چلتا ہے رات کا ایک پہر گزرتا ہے ابھی تو قریباً ساڑھے بارہ پونے ایک پر تعجد کا وقت ہو جاتا ہے رات کا ایک پہر گزرتا ہے تو گزرنے کے بعد روایت میں ہے کہ تعالی شان شانہ پہلے آسمان پر خود ہی آ جاتے ہیں اور روح کو خطاب کر کے فرماتے ہیں اس وقت روح اتنی خوش ہوتی ہے اتنی خوش ہوتی ہے اور کہتی ہے رب کریم مجھے تیرے وہاں آنا چاہیے تھا لیکن تو ہی مجھے بنانے کے لیے پہلے آسمان پر آ گیا شاہد العزیز صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ روح اللہ کی طرف سے آئی ہوئی چیز ہے اس لیے ہر وقت اس کو فکر لگی رہتی ہے کہ اللہ کی طرف متوجہ ہو لیکن میرے دنیا کے جھمیلے جو ہیں نا وہ اس کو اللہ کی طرف متوجہ نہیں ہونے دیتے اس لیے ہمیں کچھ تھوڑا تھوڑا وقت نکال کر دین کی طرف چلتے رہنا چاہیے تاکہ ہماری روح کو سکون ملتا رہے اور اللہ کی طرف متوجہ رہے ہفتہ آل شان ہو برائیوں سے ہم سب کی حفاظت فرمائے اور خوبیوں والے کام کرنے کی اللہ ہم تمام کو توفیق عطا فرمائے اللہ علیہ نبی کریم بیرا صاحب کا یوم العرفہ کو انتقال ہوا ہے دعا کی درخواست ہے اللہ تعالیٰ ان کو مغفرت فرمائے اللہ تعالیٰ ان کو کامیابی عطا فرمائے جو علم حاصل کرنے کے لیے گئے ہیں جناب یونس بے کاپڑیا کا آپریشن ہوا ہے آئی سی یو میں ہے دعا کی درخواست اللہ ان کو شفا آئے عطا فرمائے ابھی میں جب چلا تھا تو ہمارے بھی رشتہ دار میں ایک صاحب کا فون آیا کہ بھائی انتقال ہو گیا ہے اور تجھے جنازے کی نماز پڑھانی ہے لیکن وہ مغرب کے بعد کا وقت تھا میں نے کہا بھائی میرا سبق کا مسئلہ ہے اس لیے میں نہیں آ سکوں گا البتہ میں وہیں پر دعا کرا دوں گا تو ان کے بعد میں بھی دعائے مغفرت کی گزارش اللہ تعالیٰ ان کی بھی مغفرت فرمائے صلی اللہ علیہ نبی کریم الحمد اللہ رب العالمین ملاقبۃ المطقین والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة توفنا مسلما والحقنا بالصالحين غير خزايا ولا ندامة ولا مخزومين اللہ گناہوں کو معاف فرما قصور و صدر غزر فرما mark. سیاہ کاریوں سے معافی عطا فرما اللہ جلی تفی ظاہر باطن صغائر قبائل کو معاف فرما جتنوں کے انتقال ہوئے ہیں مغفرت فرما اللہ جتنے بیمار ہیں شفا دائمہ عطا فرما سب کو عافیت عطا فرما اللہ روحانی جسمانی بیماریوں سے اللہ ہم سب کی بھی حفاظت فرما ہمیں بھی شفا عطا فرما اللہ روحانی امراض میں بھی ہم مبتلا ہیں جسمانی امراض میں بھی ہم مبتلا ہیں اللہ ہم سب کو بھی شفا دائمہ عطا فرما پورے مجمعے کی جائز تمنا پوری فرما سب کی حاجتوں کو پورا فرما اللہ جو عورتیں اپنے شوہروں کے ظلم میں ہیں ان شوہروں کو نرم دل بن کر اپنے عورتوں کے حقوق پورا کرنے کی توفیق عطا فرما اے اللہ جو عورتیں اپنے شوہروں کی خدمت نہیں کر رہی ہے انہیں خدمت کا جذبہ عطا فرما اللہ جن میاں بیوی میں جھگڑے ہیں ان جھگڑوں کو ختم فرما اللہ جو بے روزی روزگار ہیں الہ العالمین سب کو حلال روزی عطا فرما بے مکان کو مکان عطا فرما بھوکوں کو کھانا نصیب فرما پیاسوں کو پانی عطا فرما پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما اے اللہ ہم تمام کی ضرورتوں کو آپ ہی پورا کر سکتے ہیں آپ ہی پورا کرنے والے ہیں اللہ ہم تمام کی اپنی اپنی ضرورتوں کو تو سب کی ضرورتوں سے خوب واقف ہے اللہ سب کی ضرورتوں کو خزانے غیب سے پورا فرما دے خزانے غیب سے پورا فرما دے خزانے غیب سے پورا فرما دے اللہ ہمارے والدین کی مغفرت فرما ہمارے اقارب رشتے دار و احباب متعلقین ملنے والے اللہ سب کی مغفرت فرما دے اللہ العالمین جن جن بھائیوں نے دعاؤں کا کہا لکھا متوقع ہے سب کی جائز تمناؤں کو پوری فرما سب کی حاجتوں کو پورا فرما اللہ دین کے کاموں میں برکتیں عطا فرما اختلافوں کو ختم فرما اختلافوں کو ختم فرما اپسی محبت نصیب فرما اللہ ہر ایک کو ایک دوسرے کا اکرام کرنے کی توفیق عطا فرما تمام طرح کی برائیوں سے اس امت مسلمہ کی پورے پوری حفاظت فرما اللہ دعوت کے کام کو فروغ نصیب فرما اللہ دعوت کے کام کو فروغ نصیب فرما اللہ اس میں جو جو لوگ چل رہے ہیں ان کے چلنے کو بےحد قبول فرما اس کام کو قبول فرما کام کرنے والوں کو قبول فرما اس کو محبت کی نظر سے دیکھنے والوں کو قبول فرما اللہ ہمارے مراکز مدارس خانقاہ اور اللہ مکاتب سب کی حفاظت فرما لے سب کی ضرورتوں کو دست غیب سے پورا فرما ہماری دعاؤں کو اپنے فضل و کرم سے قبول فرما صلی اللہ علیہ نبی الکریم برحمت بس مسافر کی زحمت نہ فرمائے مجھے نکل جانے